پانچویں دلیل یہ ہے اقامت دین کا وہ مطالعہ اور وہ مفہوم جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ راستوں کا عمل اور انسانی اخلاق و کردار کو بگاڑ سے بچانے کا اہتمام ایک مہذب انسانی معاشرے کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے ہر صاحب فہم انسان واقف ہے ان تحفظات کے بغیر نہ انسانی نفس کی تکمیل آسان ہے نہ صالح اجتماعیت کی بقا ممکن ہے اور نہ انسانیت کا اپنے معراج کمال تک ترقی کرنا سہل ہے بلا شبہ اسلام جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے اور موت کے بعد دوسری زندگی اور آخرت کے ابدی عذاب و ثواب کی جس حقیقت کو انسانی دل و دماغ میں پیوست کرتا ہے وہ ان یعنی تحفظات کی اصل ضمانت ہے لیکن محض عقائد سے ظلم و جور اور برائیوں کا استحصال ممکن نہیں ہے اس لیے اس نے عقائد کے ساتھ ان تحفظات کے حصول کے لیے حدود و تعزیرات بھی مقرر کی ہیں اور امن و امان کو باقی رکھنے اور جرائم کا انسداد کرنے کے لیے قوانین بھی دیے ہیں اور جیسا کہ اوپر واضح ہو چکا ہے اس نے ان حدود و قوانین کی تنفیذ کو عبادات کی ادائیگی سے کم اہمیت نہیں دی اس لیے جب تک ان حدود و قوانین کی تنفیذ نہ ہو اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی حکومت و سیاست کے باب سے متعلق قرآن مجید میں بہت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 تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم صورت آیت نمبر تینتیس چونتیس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تقودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ لیے جائیں یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان پر قابو پاؤ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ سزا رہ زنوں اور ڈکیتوں کی بھی ہے اسلامی حکومت کے باغیوں اور اس نظام کو الٹنے کی صحیح کرنے والوں کی بھی ہے اور بعض علماء کے نزدیک مرتدوں کی بھی ہے ان سزاؤں کی تفصیل اور فکری احکام و مباحث پیش کرنا اس وقت میرے موضوع سے خارج ہے ان آیتوں کے بعد چوروں کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم سورة المائدہ آیت نمبر 38 اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے عبرتنا سزا اور اللہ غالب اور دانا و بینا ہے سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين آیت آیت نمبر نمبر ایک ایک دو یہ سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید تم سبق لو زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے اس سورہ کی پرزور تمہید میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان کر دی گئی ہے کہ اس میں جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ فرض ہے اور جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر ان احکام کی تعمیل واجب اور لازم ہے اس کے بعد فوراً ہی زانیہ عورت اور زانی مرد کو سو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان حدود کو نافذ کریں سورہ معدہ اور سورہ نور کی ان آیتوں میں امت مسلمہ بحثیت مجموعی مخاطب ہے لیکن حد نافذ کرنا حکومت کا کام ہے کیونکہ ہر شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی جائے تو سخت افراتفری پھیل جائے اور اجتماعیت منتشر ہو کر رہ جائے ان حدود کو مسلمانوں کی نیابت میں ان کے حکام نافذ کریں مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ جہاں ان کی حکومت قائم ہو وہ وہاں یہ دیکھتے رہیں کہ قرآن و سنت میں مقرر کی ہوئی حدود و تعزیرات نافذ ہو رہی ہیں یا نہیں اگر نافذ ہو رہی ہوں تو اپنی حکومت کو انہیں نافذ کرنے پر مجبور کریں گے اور اگر وہ تیار نہ ہو تو اسے بدل دینے کی جد و جہد کرنی پڑے گی اور اگر کسی ملک میں کوئی ایسا سیاسی اقتدار موجود ہی نہ ہو جو قرآن کے ان حدود کی تنفیذ کر سکے تو دعوت اسلامی کے اولین مرحلے سے لے کر آخری مراحل تک ایک ایسے سیاسی اقتدار کے حصول کی جد و جہد واجب ہوگی